سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ جب مکہ آتے تو فرماتے اس کے ساتھ چکروں میں سے پہلے تین میں چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز چلتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پچاس